أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يعود في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الامام البخاری رحمہ اللہ فی صحیح ایک بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کامل ایمان والوں کے صفات بیان فرمائے تین صفات ایسی ہیں کہ من کن نفی جس شخص کے اندر جس مسلمان کے اندر یہ تین صفات پیدا ہو جائیں ان کی وجہ سے اس کو ایمان کی حلاوت ملے گی اور جس کو ایمان کی حلاوت اور شیرینی اور سویٹنس ملتی ہے وہ ہر وقت مزے میں رہتا ہے جس کچھ لوگ چنگم کھاتے ہیں نا چنگم بس ہر وقت منہ میں چباتے رہتے ہیں ان کو بہت مزہ آتا ہے بعض لوگ سویٹ کھاتے رہتے ہیں ہر وقت یہ بہت مزہ آتا ہے تو یہ ایمانی سویٹ ہے جب مومن کو یہ ایمانی سویٹ ملتی رہے گی تو وہ ہر وقت مزے میں رہے گا شاخ تصور فرماتے ہیں کہ ان صفات کے پیدا ہونے سے مومن ایمان میں بالغ ہوتا ہے اور جب تک یہ صفات نہیں پیدا ہوتی وہ مومن تو رہتا ہے مگر نابالغ مومن رہتا ہے جیسے نابالغ بچہ وہ بھی انسان ہے آدمی ہے لیکن جب تک بالغ نہیں ہوا اس کو بلوک کا مزہ معلوم نہیں اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ یہ تین صفات اپنے اندر پیدا کریں جب تک یہ تین صفات پیدا نہیں ہوں گی ہم ایمان میں کامل اور بالغ نہیں ہوں گے اور جب تک ایمان کامل نہیں ہوگا ڈائریکٹ جنت نہیں ملے گی ڈائریکٹ جنت ملنے کے لیے اصولی طور پر ایمان کامل ہونا چاہیے اور جب ایمان کامل ہوگا تو اعمال بھی کامل ہوں گے کہ ایمان اندر جو ہوتا ہے وہ محرک ہوتا ہے اعمال پر جب ایمان اسٹرانگ اور صحیح ہوگا تو ضرور مومن نیک اعمال کرے گا جو اس سے مطلوب ہیں اور حلاوت ایمانی کی تفسیر امام نبی رحمۃ اللہ علیہ خاص عابظ حجر رحمۃ رحمہ اللہ یہ لوگ بخاری مسلم کے اشارے ہیں حلاوت ایمانی کی تعریف یہ کرتے ہیں استزاز الطاعت ہر طرح کی طاعتوں میں مزہ پانا نماز میں مزہ پانا روزے میں بھی مزہ پانا چاہے وہ جون جولائی کا ہو انگلینڈ کا ہو زکوٰۃ دینے میں مزہ پانا حج کرنے میں مزہ پانا اللہ کے ذکر میں مزہ پانا اور قرآن پاک کی تلاوت میں لذت اور مزہ پانا کسی کمزور کی مدد کرنے میں مزہ پانا کسی کو دعوت کھلا کے خوش ہونا اور مزہ پانا استلزاز الطاعت ہر طرح کی نیکیوں میں لذت پانا یہ حلاوت ایمانی ہے صحابہ کرام کو اولیاء کرام کو یہی صفت ملتی رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ عبادتوں کے شوقین ہوتے تھے نماز کا شوق نماز بھاری نہیں بلکہ نماز مزیدار ہے روزہ بھاری نہیں روزہ مزیدار ہے سکاط بھی بھاری نہیں اگر مال خرچ کرنا پڑے مزیدار ہے صدقہ خیرات بھی حج عمرہ بھی اللہ کے راستے میں جانا بھی جان و مال کی قربانی دینا بھی سب مزیدار ہے بشرطے کہ یہ شرط پائی جائے جو آگے مذکور ہے حلاوت ایمانی اس سے زیادہ تعات تعاتوں میں لذت پانا بہت سے قصے ملیں گے سخت گرمی کا روزہ ہے لمبا روزہ ہے بھوک پیاس والا ہے یہاں تو بھوک پیاس بہت نہیں لگتی بہت آسان ہے یہاں تو چاہے بیس بائیس گھنٹے کا ہو پھر بھی آسان ہے ہمارے ملکوں میں سعودی عرب میں کیسی گرمی ہوتی ہے ایئر کنڈیشن نہ ہو تو پھر دیکھیے کیسا ہوتا ہے روزہ لیکن صحابہ کو اس میں مزہ آتا تھا ایک صحابی کا ارشاد منقول ہے کتاب میں کہ اللہ آپ کو معلوم ہے اور اللہ کو مومن کے دل کا حال معلوم ہے مجھے جینے کی خواہش نہیں مگر اس لیے کہ سخت گرمی کے زمانے میں میں روزہ رکھوں اور میرے حلق خشک ہو کر کاٹے کی طرح ہو جائے اور قیامت کے دن آپ کے حضور میں حاضر ہو کر میں یہ عرض کروں کہ یا اللہ یہ روزہ میں نے آپ کے لیے رکھا تھا اور واقعتاً حدیث قدسی میں آیا ہے اصو ملی وان اجزی بھی روزہ ایسی عبادت ہے جو غیر غیر اللہ کے لیے نہیں کی جاتی اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے یہ خاص میرے لیے میں اس کا بدلہ دوں گا اپنے دست خاص یا پھر میری خواہش زندگی کی اس لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں میں جاؤں اور کوئی تیر آ کر میرے حلق میں لگے اور میں شہید ہو جاؤں اور قیامت کے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کروں یا اللہ میں نے جان آپ کے دین کے لیے دی اور آپ بھی مان لیں کہ ہاں میرے بندے تو نے جان میرے لیے دی اللہ کے راستے میں آدمی شہید ہوتا ہے تو اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی حدیث میں آئے ککر قرض نملہ چونٹے کے کاٹنے کی طرح سے کیوں وہ مشغول ہے اللہ کے مشاہدے میں اور اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کا مشتاق ہے یہ صحابہ کے نام کی صفت تھی نماز کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آج مسلمانوں کے اوپر نماز بھاری ہو گئی کیوں وہ ایمان میں بالغ نہیں اگر گھروں کو گنا جاتا ہے اور بالغ مردوں کو گنا جاتا ہے مسجد کے آس پاس تو ہزاروں کی تعداد میں ہے لیکن جب جماعت کی نماز میں مسلموں کا پرسنٹیج دیکھا جاتا ہے تو بہت لو ہے بہت لو ہے بہت لو ہے ابھی ایک جگہ ہم تھے بتایا اس مسجد کے آس پاس چار سو پانچ سو گھر ہیں مسلمانوں کے ہر گھر میں ایک دو تین مرد بالغ تو ہوں گے لیکن مسجد میں تیس چالیس نظر آتے ہیں کیا پرسنٹیج ہوگا عورتوں کا کیا حال ہے گھروں میں اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ نماز میں مزہ نہیں ہے مشکل ہے وہ ان حال کبھی على الخاشعين الذين يظنون ربهم وانهم اليه راجعون اس کا یقین مضبوط ہوگا اللہ کی محبت اس کے دل میں ہوگی اللہ کا خشیہ ہوگا اس کے لیے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عینی بلا عقیم یا بلال ارحنا بہا قامت کہو ہم نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیں ہم کو دل کو ہمارے دل کو چین مل جائے ہم لوگ جو مسجد میں آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں نا ہم کو بھی غور کرنا ہے کیا یہ نماز ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا بے مزہ ہے پیکی پیکی ہے اس سے زیادہ تعات روزہ مزیدار ہے اللہ کے لیے آدمی چھوڑتا ہے پھر اس میں سوچے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے مزہ آ رہا ہے جسہ میں فرحتان فرحت عند الافطار و فرحت عند لقاء الرحمن روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں ایک جب وہ سلامتی کے ساتھ روزہ افطار کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور دیکھیں گے جتنی قربانی والا روزہ ہوگا افطاری کے وقت اتنی خوشی ہوگی اور اس سے بڑی خوشی ہوگی جب اللہ کے یہاں جائے گا اور اللہ اپنے خاص سے اس کو بدلا دیں گے اپنی شان عالی کے مطابق خوش ہو جائے گا شہید فی سبیل اللہ کو جب جنت ملے گی اور اس میں اکرام ہوگا تو ہر شہید یہ چاہے گا کہ میں دوبارہ دنیا میں بھیجا جاؤں دنیا کے لیے نہیں دنیا کیا ہے دنیا تو کبڑ خانہ ہے جنت کے مقابلے میں دوبارہ شہید ہونے کے لیے سہ بارہ شہید ہونے کے لیے بار بار شہید ہونے کے لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں شہید ہوں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید پھر زندہ پھر شہید پھر زندہ پھر شہید دوسروں کو مارنے کا جذبہ نہیں خود مرنے کا جذبہ یہ اعلیٰ درجہ ہے ان کے لیے جان دینا مزیدار ہے پھر نیچے کا کام تو درجہ والا مزیدار ہوگا نماز روزہ زکوٰۃ حج دوسروں کے حقوق ادا کرنا پھر کسی کا مال کھا کے بیٹھا نہیں رہے گا یہ اس کو پریشان کر دے گا اس کی نیند کو اڑا دے گا حق ادا کر کے پھر خوش ہوگا بلکہ اس سے آگے دوسروں کو کھلا کر خوش ہوگا دوسروں کو ہدیہ دے کر خوش ہوگا دوسروں پر صدقہ خیرات کر کے خوش ہوگا کمزوروں کی مدد کر کے خوش ہوگا دور کے شکریہ پڑے گا اے اللہ آپ نے مجھے دینے والا بنایا مانگنے والا نہیں بنایا اور واقعتاً جہاں مومن کے اندر تھوڑی سی ایمان کی جھلک ہوتی ہے نا تو اس کے اندر یہ صفت ہوتی ہے نیک کام کر کے وہ خوش ہوتا ہے اور ایمان کی خاص پہچان بتائی گئی صاحب اکرام کو اس کی فکر ہوا کرتی تھی کہ ہمارا ایمان ریئل ایمان ہے کہ نہیں پرفیکٹ ایمان ہے کہ نہیں کمپلیٹ ایمان ہے کہ نہیں ایک صاحب نے پوچھ لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت مجھے کوئی پہچان بتائے جس سے میں سمجھوں کہ میں مومن ہوں کلمہ تو پڑھتا ہوں مگر اندر کا کیا حال ہے اللہ کیا وہ معتبر ہے کہ نہیں ایمان تو حضرت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا اضاثر حسن حسنت کا وساعت کا سید کا فنت مومن نیکی کر کے تم خوش ہو اور برائی ہو جائے کرنی تو نہیں چاہیے لیکن بائی چانس ہو جائے تو اس سے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچے دکھ ہو صدمہ ہو تب سمجھو تم مومن ہو مومن کی شان ہے اس سے زیادہ تعات اور اس کے آگے فرماتے ہیں تو تحم المشاق للدین دین دین کے لیے مشقت برداشت کرنا بھی لذیذ قربانی دینا بھی لذیذ چیلا لگانا بھی آسان مزیدار چار مہینے لگانا بھی آسان مزیدار اور علماء کے لیے مشاق نے طے کیا سال لگانا مزیدار اور پھر آگے فرماتے ہیں وہ عیسار ازالی کا اعلیٰ آراضی دنیا دنیا کے جو ساز و سامان ہیں راحت کی چیزیں ہیں مزیدار کھانے ہیں نرم نرم بستر ہیں اس کے مقابلے میں اس کو ترجیح دینا دین کے لیے مشقت اٹھانا عبادت کرنا آرام طلبی کے بجائے یہ چیز اس کو زیادہ پسند ہے اور اس میں اپنے وقت کو لگاتا ہے یہ ہے حلاوت ایمانی کی تفصیل یہ کم ملے گی پہلی صفت یہ ہے کہ یقون اللہ و رسول ہو حب علیہ سوا اما اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس مومن کے دل میں سب سے زیادہ ہو آدمی کو اپنے نفس بھی محبت ہوتی ہے اور وہ رکھ سکتا ہے جائز ہے بیوی بچوں سے ہوتی ہے رکھ سکتا ہے جائز ہے گھر بار سے ہے کاروبار سے مال و دولت سے پراپرٹی سے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن اللہ رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے کم سے کم دل میں ففٹی ون پرسینٹ اللہ اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے اور دنیا کی چیزوں کی محبت زیادہ سے زیادہ جا سکتی ہے فورٹی نائن تک اگر ففٹی بھی ہو گئی تو ڈینجرس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز پر غالب ہو نفس سے جو محبت ہے اس پر بھی غالب تو نفس برائی کی طرف لے جائے گا اللہ کی محبت کہے گی اپنے محبوب کو تم کیسے ناراض کرو گے تو رک جائے گا میں اللہ کو راضی رکھوں گا نفس کو خوش نہیں کروں گا بیوی غلط کام کا حکم دے رہی ہے ناجائز کام کا بیوی کو ناراض کر دے گا اس کو سمجھائے گا اللہ کو ناراض نہیں کرے گا بچے کبھی مطالبہ کرتے ہیں باپ سے غلط چیز کا جو ناجائز ہے ان کو سمجھا بجھا کے خاموش کرے گا اللہ کو ناراض نہیں کرے گا اور اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ دیکھیے کسی سے محبت جو انسان کو ہوتی ہے اس کے تین اسباب ہوتے ہیں ایک محبت کی وجہ ہے حسن و جمال کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہو تو اسے محبت ہوگی حسن و جمال اور دوسری وجہ ہوتی ہے انسان میں کوئی کمال ہو تو اس فن کے لوگوں کو اس سے محبت ہوتی ہے جو لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں سو کا اگر کوئی بہترین مشہور عالمی کھلاڑی ہے فٹ بال کا اس سے بڑی محبت ہوگی ہر وقت اس کا چرچا اس کی پوری لائف اس کی اور ہسٹری اس کو معلوم ہوگی اور جب وہ کھیلنے کے لیے میدان میں آئے گا تو یہ چاہے گا کہ میں اس کو دیکھوں اسی طرح اور بھی کمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے اور تیسری صورت ہے بخشش اور نوال جب کوئی آدمی کسی کے اوپر بخشش کرے ہدیہ دے تحفہ دے کھانا کھلائے تو اس کی وجہ سے اس سے محبت ہوگی یہ تین اسباب ہوتے ہیں محبت کے اور یہ تینوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ موجود ہیں اللہ سے زیادہ حسین و جمیل کون ہوگا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ شعر کہتے ہیں فارسی میں جس کا مفہوم یہ ہے جس اللہ نے چاند میں ملاحت رکھی ہے اس اللہ میں کیسی خوبصورتی اور بیوٹی ہوگی جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ہوگی وہ حور و قصور نہیں بلکہ اللہ کا دیدار اور زیارت اور جتنا اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا اتنی دیر دیر تک وہ اللہ پاک کو دیکھتا رہے گا اور سب کو بھول جائے گا اور قصور بھی بھول جائے گا اللہ پاک ایسے بیوٹیفل ہے دنیا کی خوبصورت چیزوں میں جس نے حسن و جمال پیدا کیا اس کے حسن و جمال کا کیا حال ہوگا جس نے سورت میں سورج میں چمک دمک رکھی اور صلاح کی چمک دمک کیا ہوگی اور کمال کمال کا حال یہ ہے کہ اللہ کی ہر صفت ایسی ہے کہ ہم اس کو پورے طور پر سمجھ ہی نہیں سکتے ہم قاصر ہیں اللہ کیسے رحیم ہے ہم نہیں سمجھ سکتے انسان نہیں سمجھ سکتے اللہ کیسے کریم ہے نہیں سمجھ سکتے کیسے رحمان ہے <coughs> نہیں سمجھ سکتے کیسے مغفرت کرنے والے ہیں نہیں سمجھ سکتے کیسی توبہ قبول کرنے والے نہیں سمجھ سکتے ہر صفت اللہ کی کتنے طاقتور ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے کتنے غضبناک ہیں غصے والے ہم نہیں سمجھ سکتے کتنے سخت سزا دینے والے ہم نہیں سمجھ سکتے کہتے ہیں علماء کرام اللہ پاک کی ہر صفت غیر منتحی ہوتی ہے آدمی سمجھ نہیں سکتا لا یدرک کن ہو بعد کی کتابوں میں آیا ہے اللہ کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے اللہ کی صفات کی بھی پوری حقیقت سمجھ نہیں سکتے کمال کو نہیں سمجھ سکتے ہم جتنی اپنی سمجھے اتنا ہم سمجھیں گے رحمتی وسیعت کل شہید اللہ کی رحمت ہر چیز کو چھائی ہوئی ہے لیکن وہ کیسی ہے عظیم الشان غیر منتعی وہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہر صفت کمال ایسی ہے کہ ہم اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں اس لیے ہم اللہ کی حمد اور تعریف کما حق کو بیان نہیں کر سکتے کیوں سمجھتے ہی نہیں بیان کیسے کریں گے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے عارف باللہ تھے اللہ کی صفات کے سب سے بڑے جاننے والے وہ تحجد کی نماز میں سیجے میں جا کر فرماتے ہیں کہ لا ان علیک انت کما اسنیت علی نفسک اللہ میں آپ کی تعریفات کو شمار نہیں کر سکتا آپ تو ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریف کی عرفات کی دعا میں ہے اللہ الحمد کما تقول و خیر مما نقول اللہ آپ ویسے ہیں جیسے آپ نے اپنے بارے میں کہا ہم جتنی بھی تعریف کریں وہ ہم قاصر ہیں ہماری تعریفوں سے زیادہ آپ قابل تعریف ہیں آپ سے اللہ وسلم کا یہ حال ہے تو ہم لوگ کی شمار میں اور بخشش اور نوال اور بخشش اور عطا اس کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے میں یہاں بول رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہیں تو ابھی میری زبان بند کر دیں ابھی میری روح نکال دیں ابھی میں یہیں مر جاؤں سب کا آپ لوگوں کا یہی حال ہے کیسے ماں کے پیٹ میں بنایا ناپاک قطرے منی سے معذور نہیں بنایا اگر ڈسیبل معذور بنا دیتے تو کیا کرتے کتنے معذور بچے ہیں آپ کے ملک میں ایڈوانس کنٹری میڈیکل سرجری ساری چیزیں ایڈوانس لیکن جو معذور بچے پیدا ہوتے ہیں بیچارے زندگی بھر ایسے ہی رہتے ہیں حکومتیں پیسے تو خوب دیتی ہیں گھر والے مالدار ہو جاتے ہیں لیکن معذور بچے کو تندرست نہیں بنا سکتی جس اللہ نے ہم کو ماں کے پیٹ میں پرفیکٹ اور کمپلیٹ بنایا زندگی بھر سیدھے میں شکریہ ادا کیجیے تب بھی ادا نہیں ہوگا اللہ پاک اس کو جتلاتے ہیں بتاتے ہیں یا اللذی انسان فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء خلا اور ان صلاحیتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے آدمی بوڑھا ہوتا ہے پاؤں کمزور ہو جاتے ہیں گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے تب اس کو قدر ہوتی ہے جوانی کی ہاں بھولنا بھولنے لگتا ہے ایک بات دس دفعہ پوچھتا ہے گھر والے کہتے ہیں ارے یہ پھر کہتا ہاں سنا ہی نہیں دیتا کیا کہا پھر کہیے گھر والے بھی تنگ آ جاتے ہیں بڈھے تمہاری طاقت سننے کی چلی گئی ابھی تو مرے بھی نہیں زندہ ہیں مگر کمزوری آ گئی آنکھوں سے نظر نہیں آتا بیٹا ذرا پڑھ دینا کیا لکھا ہے چشمے کے باوجود بھی نظر نہیں آتا عربی شاعر کہتا ہے اللہ علیہ تشباب ہو بما فعال المشیب اگر جوانی لوٹ کر آتی تو میں جوانی سے بڑھاپے کی کمپلین کرتا جوانی دیکھو بڑھاپے نے مجھے کیسا کر دیا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا ابھی تو دنیا میں ہے اللہ نے بہترین جسم دیا آنکھ کی قیمت دنیا میں ہے کہیں ہاتھوں میں جو پکڑنے کی طاقت ہے اس کی کوئی قیمت نہیں پاؤں میں چلنے کی طاقت ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ساری دنیا کے خزانے سونے چاندی ہیرے جواہرات جمع کر دیے جائیں اس کی قیمت نہیں زبان میں بولنے کی طاقت اس کی کوئی قیمت نہیں کان میں سننے کی طاقت اس کی کوئی قیمت نہیں اور عقل اور سمجھ اللہ نے دی جو پاگل بچے ہوتے ہیں ہاف مائنڈ ہوتے ہیں آدھی عقل کے وہ بھی بیچارے معذور ہیں گھر والوں کے لیے مصیبت ہیں اللہ سے زیادہ بخشش کرنے والا ہر آن ہم سانس لے رہے ہیں ہوا میں اور فری آف چارج ذرا ایسما کے مریض کو دیکھیے دما کے مریض کو دیکھیے چوبیس گھنٹے آکسیجن پر مگر بیت الخلا جانا بھی مشکل ہے جب جا کے آتا ہے تو بے جان ہو جاتا ہے اور ہم سو رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں آسانی سے سانس آ رہا ہے اور جا رہا ہے اگر اس کے اوپر اللہ میاں فیس لگا دیں تو سارا ہمارا پاؤنڈ چلا جائے گا اس کی فیس میں بلکہ مخلوص ہو جائیں گے جی بیماروں کی عیادت اس لیے سنت ہے اللہ کی نعمت کی صحت کی قدر ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں تندرستی ہزار نعمت ہے کہنے والے نے ہزار تک کہا ارے اگر کروڑ بھی کہیں تب بھی کم ہے ہاں۔ جس اللہ نے یہ زندگی دی یہ جسم دیا روزی دی اور فی انفس کو مفلا تو سرون اللہ پاک غور کرنے کا حکم دیتے ہیں باہر سے روزی آ رہی ہے بہترین گھر ہے بہترین ساز و سامان ہے بہترین کھانے ہیں ہم مستحق ہیں اس کے خوب سمجھنا چاہیے ہمارا کوئی رائٹ نہیں حق نہیں ہے انسان بننے کے مستحق نہیں کتا بلی علامیہ بنا دیتے سانپ بچھو بنا دیتے کچھ نہیں کر سکتے تھے ہر وقت روزی آ رہی ہے پانی پی رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں یہ اللہ سے زیادہ بخشش کرنے والا کون ہوگا انت الوہاب اللہ دینے والے اگر اللہ سے محبت سب سے زیادہ نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی اگر اللہ سے زیادہ کسی چیز سے محبت ہوئی تو آدمی بیوقوف اور جائل ہے اس نے اللہ کو پہچانا نہیں اور جب یہ نعمتیں اس کو سمجھ میں آئیں گی تو آدمی اس پر جان دینے کے لیے تیار ہوگا اردو شاعر کہتا ہے میں اس کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے لا مجھ کو دیکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے جو اللہ کے کمال کو اللہ کی بخشش کو اور اللہ کے حسن و جمال کو سمجھ لے گا وہ ہر وقت اللہ کے حکموں کو کے اوپر اپنے کو فدا کرنے کے لیے تیار رہے گا اور اللہ کے دین کے لیے اپنی جان دینے کو تیار رہے گا یہ ایمان ہے ان اللہ انفسم و معلوم بین الحم یہ بڑی بنیادی صفت ہے اور اللہ کے بعد سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ تینوں چیزیں ایسے ہی ہیں انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت آپ انسانوں میں سب سے زیادہ ہمارے ساتھ احسان کرنے والے کہ دعوت و تبلیغ کی قربانی اور محنت کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچانے کی کوشش کی آپ وہ تمام صفات جو انسانوں میں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ اور اچھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی فارسی شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید دے بیزاداری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری وہ دوسرے نبیوں اور رسولوں میں جو خوبیاں تھیں اللہ نے وہ سب ہمارے آقا اور مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دی ہداهم اللہ فب ہدا مختدی الذین کے اللہ حض اللہ فب ہدا مختدی آپ کی سنتوں پر نہیں قربان ہوں گے آپ کے طریقے پر نہیں قربان ہوں گے آپ جیسا لباس نہیں پہنیں گے آپ جیسی شکل و صورت نہیں بنائیں گے تو کسی طرح بنائیں گے کون ہمارا محسن ہے آپ سے زیادہ کون کمال والا ہے آپ سے زیادہ کون مہربانی کرنے والا ہے آپ سے زیادہ کون خوبصورت ہے آپ سے زیادہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صاحب کے نام اپنی گردن کٹاتے تھے اس لیے اللہ رسول کی محبت جب تک غالب نہ ہو آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا کیسے پیدا ہوگی سوال یہ تو اس کا طریقہ وہی ہے جو صحابہ کرام نے اختیار کیا ایک ہے صحبت اور کمپنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح اولیاء کرام متقین نیک لوگوں کی صحبت اور دوسرا عمل جو صاحب کرام کا تھا وہ دین کے لیے قربانی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے مدینہ بھی چھوڑنا حتیٰ کہ سب سے بڑی قربانی ان کی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں چھوڑ کر اور جایا کرتے تھے مرقین اور مفسرین لکھتے ہیں اور سیرت والے لکھتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے غزوات میں گئے ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ ٹوئنٹی سیون ہے زیادہ سے زیادہ لیکن صحابہ کرام اپنی جماعتیں بنا کے جو گئے اور حضرت مدینے میں رہے صرف اپنی جماعتیں بنا کے جو گئے ان کی تعداد تقریباً سیونٹی ہے بعض مورخین کے کہنے کے مطابق تو ہم تو سمجھتے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑنا دین کے لیے ان کے یہاں بڑی قربانی نہیں کاروبار کو چھوڑنا بڑی قربانی نہیں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ان کے دلوں میں تھی بے پناہ اس کو قربان کر کے اللہ کے راستے میں جانا یہ سب سے بڑی قربانی مگر دین کے لیے انہوں نے یہ بھی دی تو محبوب محبوب چیزوں کو قربان کرنا اور ہمیشہ نیک کمپنی اور صحبت میں رہنا یہ دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جو صحابہ میں تھیں جس کی وجہ سے ان کو ایمان کی حلاوت ملی اور اللہ رسول ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو گئے ہم لوگوں کو بھی اس کی کوشش کرنی ہے جن کے لیے محنت اور قربانی اور ہمیشہ نیک صحبت میں رہنا تاکہ ہماری زندگی صلاح اور متقین جیسی ہو جائے دوسری سمجھ بیان فرمائے یحب المر اللہ یحب الا اللہ اللہ یہ اصل میں وہ پہلے کی فرح ہے کسی انسان سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے بیوی سے محبت ہو تب بھی والدین سے ہو تب بھی بچوں سے ہو تب بھی بھائی بہنوں سے ہو تب بھی رشتے داروں سے دوستوں سے ہو تب بھی اللہ ہی کے لیے ہو اور اللہ ہی کے لیے ہونے کی پہچان جو بتائے گی وہ بہت مشکل ہے فت بارے میں لکھا ہے کہ کسی انسان سے آپ کی محبت اللہ کے لیے ہوگی تو لا یزید بل بر ولا قسو بال وہ آدمی آپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے خیر خائی کرے تو محبت اوپر نہیں جائے گی وہیں رہے گی اور اگر وہ بد اخلاقی کرے اور بد سلوکی کرے آپ کو برا بلا کہے آپ کی توہین کرے آپ کی تنخیص کرے تو ڈکریز نہ ہو نیچے نہ جائیں کون اترے گا اس پر وہی جو پہلی منزل پا چکا ہے اللہ کی محبت میں مست ہے چاہے تم مجھے گالی دو یا میری تعریف کرو دونوں برابر ہے تم سے کیا لینا دینا نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا ہوں کسی انسان سے محبت ہو صرف اللہ کے لیے اور تیسری صفت یہ بیان فرمائے کہ کفر میں جانا اس کو ایسا ناگوار اور ناپسندیدہ جیسے آگ میں جانا اور اسی حدیث کے دوسرے طرق میں آیا کہ آئی یو قفی نار آگ میں ڈال دیا جائے اس کو زیادہ محبوب ہے اس سے کہ وہ کفر کرے آگ میں جا سکتا ہے کفر نہیں کر سکتا اور کفر ایک تو وہ ہوتا ہے کہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور مفتی صاحب کہیں کہ وہ مرتد ہو گیا اس کی بیوی کے ساتھ نکاح ٹوٹ گیا اور ایک کفر ہوتا ہے عملی کفر نماز چھوڑنا عملی کفر ہے نوحہ کرنا عملی کفر ہے مسلمان سے قتال کرنا عملی کفر ہے ان سب اعمال کو حدیثوں میں کفر کہا گیا سباب المسلم فسوق و قطال ہو کفر مومن یہ نہیں کر سکتا آگ میں کو جائے گا مگر یہ نہیں کر سکتا لیکن آج جتنے چاہو دیکھ لو ایسے مسلمان جو نماز چھوڑ ہیں اس لیے ہم لوگوں کو محنت کرنی ہے کہ خود پورے دین پر آئیں اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں اور دوسرے مسلمانوں پر بھی محنت کرنی ہے خود بھی کریں دوسروں کو ان اعمال کے اوپر اور ان صفات کے اوپر لانے کی محنت کریں جب اللہ رسول کی محبت غالب ہوگی تو آدمی سنت زندگی گزارے گا سنت لباس پہنے گا سنت چہرہ بنائے گا سنت طریقے پر کھانا کھائے گا سنت طریقے پر شادی بیاہ کرے گا پوری چوبیس گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق کیونکہ اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے سنت کا اتباع اور جب تک یہ جذبہ نہ پیدا ہو کہ آپ کا مبارک طریقہ اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو تب تک وہ مومن نہیں صحیح حدیثوں میں اس کو بیان کیا گیا اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا سنت طریقے پر نماز پڑھے گا سنت طریقے پر کیونکہ نماز بغیر سنت طریقے کے صحیح نہیں ہوگی روزہ رکھے گا سنت طریقے پر گناہ کے ساتھ نہیں کہ روزہ بھی رکھے ہوئے نماز بھی چھوڑ رہا ہے روزہ بھی رکھے ہوئے آنکھ سے حرام دیکھ رہا ہے روزہ بھی رکھے ہوئے غیبت بھی کر رہا ہے نہیں سننا طریقے پہ روزہ رکھے زکات دے گا شریعت کے مطابق قانون کے مطابق معاملات کرے گا لین دین کرے گا کاروبار کرے گا سنت کے مطابق قانون شریعت کے مطابق ہم لوگ جو نماز پڑھتے بھی ہیں ہماری نمازوں میں بہت کمزوریاں ہیں اس کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہے پابندی سے نماز پڑھنا جماعت سے پڑھنا دوسرے مسلمانوں پہ محنت کرنا بھی اور اپنی نمازوں کو خوش و خضو والی بنانا ہر آدمی اپنے خوش و خضو کو پرکھے دوسرا کوئی نہیں پرکھ سکتا دھیان ہمارا نماز میں کتنا ہوتا ہے اس کے بغیر نماز بے جان ہے ڈھانچہ ہے روح نہیں ہے اور نمازوں کو سنت کے مطابق بنانا تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا بہت سے مسلمان بھائی بہن ہیں جن کی تجویز صحیح نہیں ہے اس کی وجہ سے نمازیں صحیح نہیں ہوتی قرآن پڑھنا تسبیحات پڑھنا اتحیات پڑھنا سب تجوید کے ساتھ ہونا چاہیے نماز ہمیشہ اطمینان سے پڑھنا قوما جلسہ رکو کے بعد جب اٹھتے ہیں تو لوگ اکثر لوگ سیدھے کھڑے ہوئے یا نہیں ہوئے اطمینان ہوا یا نہیں ہوا سے چلے گئے سیدھے میں پہلے سجدے سے اٹھے ابھی اطمینان بھی نہیں ہوا یعنی ٹھہرے بھی نہیں اسٹوپ بھی نہیں ہوئے فوراً دوسرے سیدھے کے لیے حرکت شروع کر دی اس طرح نماز نہیں ہوتی اطمینان سے قوما جلسہ ہونا چاہیے بخاری شریف میں برائے ابن عاظب رضی اللہ عنہ کی حدیث تین دفعہ آئی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی تھی کہ رکو سجدے قوما اور جلسہ چاروں کان السوا اور یہ اس وقت ہوگا جب سنت دعا پڑھی جائے سمع اللہ اللہ الحمد کہتے ہوئے اٹھیں اور دعا پڑھیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا بخاری شریف میں دعا آئی لک الحمد مل ہمدو میری وملا ما امیلامہ وملا ما عامہ من شیم بادو ترمزی ابو دعود وغیرہ حدیث آئی دونوں سیزوں کے بیچ میں تو شیخ رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے عام طور سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا حال یہ ہے کہ رکو میں گئے تو وہیں سے سیدھے سیدھے میں چلے گئے اور پہلے سجدے سے بیٹھنے بھی نہیں پائے تھے کہ دوسرے سجدے کے لیے کوے کسی ٹھونگ مار دی ایسی نماز کا کیا حال ہوگا یہ تو اوپر جانا چاہتی ہے تو حدیث میں آیا ہے سودا و مظلمہ تاریخ ہوتی ہے خالی ہوتی ہے اللہ میں کہتے ہیں اس کو پھینکو چنانچہ ڈٹی کپڑے کی طرح لپیٹ کے مسلی کے منہ پہ ماری جاتی ہے اور نماز بدوا دیتی ہے نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے خوش و خزو کے ساتھ ہونی چاہیے مردوں کی نماز جماعت سے مسجد میں ہونی چاہیے تو نماز نہ پڑھنے والوں کو نمازی بنانا بھی ہمارا کام اور اپنی اپنی نمازوں کو ظاہر بات ان کے لحاظ سے درست کرنا بھی ہمارا کام زکوٰۃ پوری پوری نکالنا خوب اچھی طرح حساب کر کے عربی مہینوں میں سے ایک مہینے کی ایک تاریخ فکس ہو اور اس میں پورا حساب کیا جائے کتنا ہمارے پاس ایسا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے اور اس کا ڈھائی فیصد اور میں گھر کی عورتوں سے بھی پوچھی ان کے پاس زیورات ہیں سونے چاندی کے ہمارے یہاں اس پر بھی زکات فرض ہے اچھی طرح اس کا حساب کر کے پوری زکوٰۃ نکالیں تھوڑی سی مر گئی معاملہ سب خراب ہو گیا گندگی مال میں مل گئی سب کو نجس کر دیا جیسے تھوڑی سی نجازت پانی کو مائع قلیل کو ناپا کر دیتی ہے اپنے اخلاق ہم اچھے بنائیں بہت سے رضائل ہوتے ہیں کسی کے خلاف حسد ہے بغض ہے کینہ ہے دشمنی ہے عجب ہے کبر ہے ان سب سے اپنے کو پاک کرنا چاہیے ان گناہوں کو چھوڑنا چاہیے ظاہری گناہ آنکھ سے حرام دیکھنا جو عام بیماری ہے آج کل زبان سے حرام بولنا کان سے حرام سننا عام یہ بیماری عام ہے بہت سے لوگ تو اس کو بیماری نہیں سمجھتے گناہ ہی نہیں سمجھتے اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سب گناہوں کو چھوڑا جائے اس کے لیے الحمد محنت ہو رہی ہے ہر طرح کی محنت ہو رہی ہے دعوت و تبلیغ کی بھی ہو رہی ہے اور مشاق کی طرف سے تصحیح کی بھی ہو رہی ہے تعلیم و تعلم کے لائن سے مکاتے و مدارس میں ہو رہی ہے ان سب محنتوں کا حاصل کیا ہے حاصل یہ کہ ہم صحیح پکے مسلمان بنے متقی بنے سنت کا اتباع کرنے والے بنے گناہوں کو چھوڑیں سب کا مقصد ایک ہی ہے اپنا تذکیہ سنت کا اتباع تقوی والی زندگی اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمایا بدرات کو بھی اس کے لیے وقت لگانے کی ضرورت ہے فکر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک ایمان کامل نہیں ہوگا اعمال ایمان کے مطابق نہیں ہوں گے اس وقت ہم اس قابل نہیں ہو سکیں گے اصولاً کہ سیدھے جنت میں جائیں پھر صفائی کے لیے جانا پڑے گا جہنم میں اور بہت سارے مسلمان ایسے ہوں گے حدیثوں میں صاف آیا ہو بخاری مسلم میں خیر خائی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر اپنے مسلمان بھائی بہن کے اوپر محنت کی جائے کہ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے واخر دعوانا ان الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا اللهم اجعلنا من عبادك الغر المحجلين الود المتقبلين واجعلنا من أولئك الصالحين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام جزاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته